جو عرض کرنا ہے اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جس کی تلاوت کی شہادت میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے حاصل کی سورہ فاتحہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں قرآن کریم کے مضامین اور قرآن کریم کی تیس پاروں میں پھیلی ہوئی تشریحات کا بڑا خوبصورت ملخص ہے خلاصہ اس لیے اسے ام القرآن کے خطاب سے اللہ نے نوازا سب ہم من المسانی قرار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر سات آیتوں پر مشتمل اس صورت کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو بہت حد تک قرآن کریم کی بات اور قرآن کریم کا میسج سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ کی بھی منشا یہی ہے نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ اس صورت کے حوالے سے آپ کو قرآن کریم کا میسج ہمیشہ یاد رہے اور آپ کے دل و نگاہ میں قرآن کریم کا مقصد ہر وقت تر و تازہ رہے دل و شناک المستقی ڈیمانڈ ہے اور درخواست ہے بندے کی اپنے داتا سے اس سے پہلی آرتے اس درخواست کی تمہید ہے اور اس سے اگلی آیتیں اسی کا تتمہ اور تکملہ ہے سوالی بن کر انسان اپنے حقیقی داتا کے حضور آجزی کے ساتھ توازوں کے ساتھ دقتوں کے ساتھ اور انکسار کے ساتھ جب حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے اہل نظر کہتے ہیں کامیاب سوال وہ ہوتا ہے جس میں حسن طلب کی روح کار فرما ہو حسن طلب سوال کی کامیابی کی روح بنتی ہے دینے والا سخی صحیح لیکن مانگنے والے کو بھی سلیقہ ہونا چاہیے دینے والا سخی صحیح لیکن مانگنے والے کو بھی سلیقہ ہونا چاہیے اللہ نے اپنے بندے کو اپنے در پہ سوالی بن کر آتا دیکھا وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بہت کمزور ہے اس کا علم بھی تھوڑا ہے اس کا فکر بھی ناقص ہے کہیں حسن طلب نہ آئے اسے اس در سے بھی محروم چلا جائے تو پھر کہاں سے پائے گا مانگنے کا سلیقہ اللہ نے خود سکھا دیا تو جو سلیقہ خود اللہ نے سکھایا اس سے بہتر تو کوئی سلیقہ نہیں ہو سکتا اس نے طلب کا جو انداز اللہ نے خود سکھایا اپنے بندے کو اس سے بہتر تو کوئی انداز نہیں ہو سکتا تو اپنے محسن اپنے داتا کے سکھائے ہوئے سلیقہ کے مطابق انسان نے سب سے پہلے اس کی تعریف کی فرمایا الحمد للہ رب العالمین سب تعریف اسی معبود کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے رب العالمین رب المسلمین رب المؤمنین رب الاولیاء والمتقین رب النبیین والمرسلین نہیں فرمایا کہ ان کا تو رب ہے ہی لیکن قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنوں کا بھی رب ہے پڑھائیوں کا بھی رب ہے فرما برداروں کا بھی رب ہے نافرمانوں کا بھی رب ہے آج دین سب زندہ دار کا بھی رب ہے گناہ گاروں کا بھی رب ہے اپنے در سے جھکنے والوں کا بھی رب ہے اپنے در سے بھٹکنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا وہ موسا کو بھی پالتا ہے فرعون کو بھی رزق بند نہیں کرتا وہ ابراہیم کا بھی رب ہے لیکن قارون اور نمرود پہ بھی رزق بند نہیں کرتا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا رب العالمین عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم اور پھر اس کی دہل میں اس کی عطا میں غصہ نہیں تانا نہیں انتقام نہیں پیار ہے شفقت ہے اپنے نومولود لخت جگر کو ماں اتنے پیار سے دودھ نہیں پلاتی جتنا رب اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے بندو کے رزق پر چاہنے میں غفلت نہیں کرتا قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا وہ مال فل عز یہاں بھی وہ مالم مسلم و مؤمن یا وما من الانس والجن نہیں فرمایا وما من دابت فی الارض دھرتی کے سینے پر کوئی چلنے والا رینگنے والا دوڑنے والا سانس لینے والا زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو وما من دابت دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وہ جسے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے رزق کا اہتمام بھی خود کرتا ہے تمہ تم کو نوازتے ہو تم اپنے خوش آمدیوں کو پلاٹ لاٹ کرتے ہو تم اپنے در پہ دم ہلانے والوں کو نوازتے ہو وہ اپنے نافرمانوں سے بھی رزق بند نہیں کرتا وہ اپنے دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی پیار کے ساتھ ہے الرحمن الرحیم تانا بھی نہیں دیتا کہ جب تو مجھ سے وفا نہیں کرتا تو میں رزق کیوں دوں آپ تو تانا دیا کرتے ہیں نا جب کسی پہ تھوڑا سا بھی احسان کر دے تو بار بار یاد دلاتے ہو نا میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا میں نے تو تیرے ساتھ وہ کیا لیکن تو نے وفا نہ کی لیکن وہ اس نے اپنے رحمت کے دروازے پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھ رکھا ہے ادونی استجب لکم ادونی استجب لکم کالا رب کم استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے تمہیں تانے ملیں گے یہی تو ڈر ہے جہاں پر تانا بھی نہیں ملے گا کالا ربو کم دوری ان لگینا یش تک برونا نے بادی سید جہنم داخری جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں جو میرا نام لینے میں غرور کرتے ہیں مجھے آگے دار نام سے میں کرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا رسوا ہو کر دلیل ہو جائیں گے ناکامیوں کے لیے اپنا راستہ بنا رہے ہیں دنیا والوں سے نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں یہ وہ داتا ہے یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور کراچی کے دوستو یہ بھی یاد رکھیے گا دعا پکار مشکلات میں کسی کو پکارنا ٹھنڈی آ لے کر کسی کا نام لینا مسائل میں کسی کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے جب کوئی مشکل وقت آئے تو کسی اور کو نام لو گے تو شرک ہو جائے گا چاہے کسی نبی سے مدد مانگو گے رسول سے مدد مانگو گے یا ولی سے مدد مانگو گے مدد کے وقت صرف اسی کو ہی یاد کرنا چاہیے تمہارے باپ نے بھی یہی بتایا ان پر جب آزمائش کی گھڑی آئی امتحان کا لمحہ آیا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سید العاز ملا کاجنا والے ہی تسلیم نے امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں کسی نبی کو نہیں پکارا کسی رسول کو نہیں پکارا کسی ولی کو نہیں پکارا اسی کو پکارا جسے پکارنا چاہیے اسی سے مدد مانگی جو مدد کر سکتا ہے ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خاصری دون نے مسائل اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارا اسی سے مدد مانگی قرآن کریم نے یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وزلم فضل اللہ اللہ علیہ بنا دل الماری اللہ اللہ من دن میں تو واپس کجر نہ رہوں ہم نے یوں اس کی مدد کی ہم نے یوں اس کی پکار کو قبول کیا ہم نے یونس کی دعاؤں کو سر سے نوازا سے نوازا کان من المسبحین اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر ہمیں یاد نہ کرتا یونس کے لبوں پر اللہ کا نام نہ آتا لالا بھی بتنی ہی علاج ساری زندگی وہیں رہتا کوئی عبد القادر گیلانی کوئی معین الدین چشتی کوئی جنید بغدادی کوئی ولی کوئی مرشد کوئی نبی اور رسول یورس کا مددگار نہیں ہو سکتا تھا امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر اگر یونس اللہ کا نام نہ لیتا تو قیامت تک وہی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا نوی عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين دعا و پکار بھی عبادت ہے دعا و پکار بھی عبادت ہے کراچی کا مطلوبہ فنکار بلنا میں سرکار نے زہر سے شوگر کا لیبل لگا دیا ہے فنکار ملا نے زہر کی گولوں پر سیٹ ٹائٹل لگا دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارا کرو چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں یہ بھی مدد کرتے ہیں وہ بھی مدد کرتا ہے یہ بھی ہاں یہ بھی مدد کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے خدا یہ بھی ہیں شرک کا زہر شرک کا دہر حد کے ٹائٹل میں اتار دیا شرک کا زہر حب ولیم کی ٹائٹل میں اتار دیا جس طرح کے راجدی نے شرک کا زہر حب صحابہ کا زہر حب علی کے ٹائٹل میں اتار دیا جس طرح کے راجدی نے ٹائٹل اور شرک کا ٹائٹل حکم زہر جس طرح کے رابطی نے زہر اور شرک کا زہر حب علی کے عنوان سے اتار دیا اس نے بھی شرک کا زہر حب عبد القاد گیلانی حب معین الدین چشتی حب جنید بغدادی حب فلاح فلاح کے نام سے اتار دیا کہ ولیوں سے بھی مدد مانگی جائے یہ بھی اللہ کے پیارے تو پھر عیسائیوں نے کوئی بڑا گنا نہیں کیا تم ولیوں سے مدد مانگتے ہو تم ولیوں کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو عیسائیوں نے تو اللہ کے رسول کو روا مشکل کشا مانگ رکھا ہے اللہ اگر اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ شریف بنائے تو وہ کافر میں پہنچ جائے اور اگر تم ہر ولی کو اللہ کے سفاق میں شریف بناؤ تو بادی عشق کے ہیرو کہلاؤ تم وادی عشق میں تم وادی عشق کے ہیرو کہلاؤ دل کا ایک دم قسمت تم میرے حدیث دوستوں دعا پکار عبادت ہے مشکلات میں پکارنا عبادت ہے یا اللہ مدد کر یہ عبادت ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا اللہ مدد فرما تو یہ عبادت ہے یا اللہ مدد فرما یہ کیا ہے تو اس لیے رحمان شرک ہے یا اللہ کہنا سمجھو سمجھو رہا ہوں یا اللہ کہنا عبادت ہے تو یا علی کہنا ہم مفتی خود بنتے جاؤ ہم مفتی خود ایک ہے انداز خطاب کا جیسے میں پڑھتا ہوں یا اصل پہل یا تو رحمان پہل یا یا اصل اس بار کو ایک انداز تکلم کا ایک انداز خطاب کا اور ایک کی گہرائیوں سے یا اللہ کہا دل کی گہرائیوں سے تنہائی میں روشنی کھلایا کرو یا اللہ یہ عبادت ان یہ سب گرونا عبادت ڈرائیور جاننے والے حضرات اس سے صحیح معلوم میں لطف اندوز ہوں گے تمہارا رب کیسا ہے زبان رسول کی ہے بیان اللہ کا ہے کالا رب کم تمہارا رب کہتا ہے تم پکارا کرو اتر لکم میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں ان تم نل تقبیر عبادت عبادت کا تعلق دعوت سے گرامر کے پاس ویو سے گرامر کے پاس ویو سے عبادت کی نسبت کدھر ہے تعلق دعوت سے ہے مجھے پکارا کرو یعنی میری ہی کیا کرو نبی جب تک میرے انہیں عبادتی اور جو مجھے نہیں پکارتے جو میری عبادت کو تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں اور بندو سے مانگتے ہیں سید خرون جہنم جمانتے سب ہوں گے ان کے انشاءاللہ یہ جہنم کی پہلی قسط یہ ہے کی پلیش یہ ہے کہ ان شاء اللہ اس میں کہا کرتا ہوں اور یار کام سے حقیقی محبت الحمد للہ ہم ہے ہم ان کے رضاکار ہیں ہم ہاں، ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے نام پر دکانیں نہیں لگاتے ہم ہاں، قدر فروش نہیں ہے کر سجا کر نظرانے بٹورنا موت حرامی سمجھتے ہیں کمی بھی سمجھتے ہیں اور بزنس کرو جانو دولت اکٹھی کرنی ہے تو نیو یارک میں مرچوں کی دکان کھول لو ٹھیک ہے نا اور کچھ نہیں کرو گی میں کھجور رکھ کر ایسا کرو غریب سے سیکھو مال بٹورنا ہائے ہائے اور مانگی تو کتنا بد نصیب ہے کمبر قدر ہونے والا جیت گیا یہ دیکھتا بند ہے وہ اگر خود دیکھتا ہے اور تو اللہ کا نام دیتا تم نے بزرگوں کے ناموں کو بیچا تلو بزرگوں کی کبو کو چاہ چڑھا کر انہیں منڈیاں بنا ڈالا source of income source of income آمدنی کا ذرائع بنا ڈالا انہیں ہم کہتے ہیں بزرگان دین سے محبت کرو ان کے نقشے قدم پر چل کر وہ مجاہد تھے تو مجاہد بن جاؤ لیکن مجاور کیسے مجاہد بنے گا تیسری دنیا سے توقع کیسے کی جائے گی کہ وہ بچے پیدا کریں گے مجاور کبھی مجاہد بن ہی نہیں سکتا ان کی پرواہ بھی پلیٹ تک ہے یہ پیرنی کی پیداوار ہیں ان کی رگوں پہلے کور میں اترے ہوئے ہیں یہ کیسے مجاہد بنے گے فرمایا ان الذين يستكبرون نانی عبادتي سيدخلون جهنم داخرين جو مجھے پکارنے میں تکبر کرے جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرے رسوا ہو جائیں گے دلیل ہو جائیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار بھی کون ہے سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار کون ہے دیکھیے نا جس داتا سے آپ مانگنے آئے ہیں پہلے اس داتا کے سامنے وفا کا اقرار تو کیجیے تاکہ اس کی شفقت متوجہ ہو جائے اسے پتا تو چلے گا کہ کوئی وفادار آیا ہے جائی نہیں جائی آیا ہے ہلوائی نہیں سجائی آیا ہے مالک یوم الدین تو نے بھی تو سب سے بڑی دولت مانگنی ہے اللہ کے سراط مستقیم سب سے بڑی دولت ہے فائدہ میں سب سے بڑی دولت ہے کائنات میں سرات مستقیم آپ وہ ماننے آئے ہیں تو پہلے وفا کا اقرار کیجیے مالی الدین جزا جزاروں سزا کے دن کا مالک مختار کون اختیار کس کے پاس سب مانگنے والے دینے والا کون سب رونے والے آنسو پوچھنے والا کون میں کہا سکتا ہوں کراچی کے روشن زمینوں بھی کے دیدار اسے جا کے کہہ دو المدین ندیم کی یہ بات تم عاشق بنتے ہو مجھ سے پوچھو میرا ضمیر کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل ہوتے اگر اختیار پیغمبر کے پاس ہوتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل سالوں مطلب ہوتے تو فاطمہ کا ابا جان میں چلی جاتی کوئی ایک بھی مسلم جہنم میں نہ جاتا اس لیے کہ یہ تو رحمت کا پیکر ہے خرید سے جا کے بھی چارا گر ہے یہ تو اپنے قاتل کو بھی معاف کرنے والا درد رکھتے ہیں یہ تو گالیاں سن کر دعائیں دینے کا درد رکھتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ آپ نے سچا کے لیے دعا مانگی بے شرار ہوا ہے زندگی میں اس کا حسن سلوک مجھے یاد آتا ہے اس نے انسانی سماج کی حد تک میرے پاس بہتر برتاؤ کیا تو بے قرار بیٹھے ہیں فرماتے ہیں ان کی آواز سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو میرے قانون ہی کرایہ تری تو نشالہ کر لو میں ایک گواہی کافی ہوں لیکن وہ کہتا ہے مکے کی مجھے بولنا پانی کہ مرتے وقت پکڑی سے اتر گیا میں بوڑھیوں کے تانے نہیں سننا چاہتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رب العالمین نے فرمایا انہوں کلا تہذیب احبر تا ولكن الله يهدي من يشاء الى ليس الا البلاء ما انت عليهم بمسيطر ہدایت کی چابیاں میرے اپنے پاس ہیں عطا کرنے سے آ جاؤ کو کے دوں اور لوگوں کو ابو ہر جیسے حکیم کو بھی جانے دوں جہنم میں میرا کام یہ نہیں تیرا کام یہ ہے کہ تو میرا پیغام میرے بندو تک پہنچاتا جا چنوں گا اسی کو جسے میں پسند کروں گا ابراہیم کا آدر جہنم میں نو کا کمال جہنم میں محمد کا چار جہنم میں اختیار اختیار کے پاس ہے دے کے زیادہ بڑا دن اللہ آپ کو تو دے مولوی کو کیا کرو روپیے کے اندر ناچن میں تو گیارہویں کا کچھ ہوا نہ کھانے پینے کا دین کھانے پینے کا دین کوئی مرے کہیں اس کی انکم شروع موت سنا تصور رکھتی تھی اپنے حاضر سے فنکاروں نے موت کو ہی ذریعہ آمدنی بنا یا اللہ موس کا بنا لیا حدیثوں کے بعد کیجیے بہاری کے برقوں سے چمک رہا ہے یہ منظر رحمت عالم علیہ وسلم شاقی بن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے وہ سجدہ رو آج کا مظہر ہوگا وہ سجدہ اتنا اہم ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدوں پہ بھی بھائی اللہ اپنے محبوب کو اس کے بعد پائیں گے تو فرمائی غریب میرے محبوب اور سے اٹھا لو سرکاری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں گے تو ارشاد ہوگا سب تو اس کا سب کا تم مانگو میں عطا کروں گا مانگو میں عطا کروں گا تم شفاعت کرو تو میں قبول کروں گا آپ نے دیکھا یہ نہیں آراشا کا سر ساری معاشی کا سر اٹھاؤ اور جو چاہو کر گزرو نا الفاظ آدہ کیجیے اس کا آراشکا سر اٹھاؤ سر تم مانگو میں ہٹا کروں گا تم شفاعت کرو میں قبول کروں گا آپ کے ہاتھ میں بھی قبول آپ کے ہاتھ میں بھی قبول آپ کا انتظار ہے آپ کی سراٹا بھی قبول آپ کا چند بھی قبول لیکن تو سوال ہی رہے گا داتا میں خود رہوں گا اچھا ٹائم نہیں ہوگی اختیارات میں تبدیلی نہیں آئے گی مختار کو میں رہوں گا تو مانتا ہوں اچھا لگتا ہے میں دیتا ہوں اچھا لگتا ہوں میرے معروف کچھ آنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر مالک یوم الدین سزا سجاؤ کے دن کا مالک مختار کون اقرار ہو گیا وفا کا حد ہو گیا اب وقت آیا کہ دامن پھیلائے سوالی اپنے داتا اپنے موسم کے حضور لیکن دامن پھیلانے سے پہلے ایک اور وعدہ بھی ضروری رب العالمین نے اپنے باقاعت میری کے لیے یہ بات نہیں رکھ دی کہ تم مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کروا کر وہی نار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی میں ڈھیلے ہو جاتے ہو جب ذرا مارجن پڑتا ہے نا بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو ڈھیلے ہو جاتے ہو پتہ نہیں وہ سورج کب طلوع ہوگا کہ جب ان باتوں میں جھیلے ہونے کے بجائے پرجوش ہوتے چلے جاؤ میں کچھ عرصے کے بعد آؤں اور جب پوچھوں تو آپ کے جواب میں جوانی کی لہر ملے شباب کا جذبہ ملے پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں میں نے تو کہا درد لگایا کرو تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کامنا کا فرمائیں ہم تیری کی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہاں، دیکھا نا تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے قرآن کلام فطرت ہے نا وہ وعدہ ہی ایسا لیتا ہے جس میں چور بازاری کی گنجائش نہ رہے اگر صرف یہ ہوتا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پریزنٹ کی بات ہوتی فیوچر کی نہ ہوتی تو پھر اس میں گنجائش تھی نا کہ مسجد میں تیری مسجد سے باہر کوئی جھنڈی پسند آ گئی تو وہاں چھپ گئے کوئی قبر بڑے سائز والی روڈ آ گئی تو وہاں سے جھکا دیا تعظیم ہے جی بزرگوں کا سجدہ تعظیم ہے فنکار کہتا ہے اور میں کہا کرتا ہوں تقسیم ہے جی تعظیم نہیں اللہ کے حق میں تقسیم ہے کوئی ہندو لیڈر ان کا عرص ہو رہا وہ سیاسی نمبر بنانے کے لیے چلا گیا کہ میں جاؤں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے کچھ واٹر پیدا ہو جائیں گے میرے وہ بھی پہنچ گیا سیاسی نمبر بنانے کے لیے اس نے دیکھا کہ یہ قطار اندر قطار قبر کا سجا کر رہے ہیں جھک رہے ہیں کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہنے لگا بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہم نے تو کمبائن پیسہ دی موجود ہے میں تو سمجھا تھا کہ ہم نے اور تم نے بہت فاصلہ ہے لیکن آج معلوم ہوا تھوڑا سا فاصلہ ہے ہم اور آپ بالکل قریب ہیں ایک دوسرے سے بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کھڑی کو پوجتے ہیں تم پری کو پوجتے ہو ہماری مورتی کھڑی ہوتی ہے اور تمہاری قبر پڑی ہوتی ہے بس اتنا کا فرق ہے کہ ہم کھڑی کے پجاری ہو تو پڑی کے پجاری ہو تو کڑی ہوئے ندی کڑی پڑی ہو جائے تو ہم اور کڑی کھڑی ہو جائے تو میرے ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے فرمایا کا نام وہی نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہے گے مسجد کے اندر بھی تیری عبادت مسجد کے باہر بھی سجدہ اللہ ہی کا رکو اللہ ہی کا قیام اللہ ہی کا دعا پکار اللہ ہی کی نظر و نیاز اللہ ہی کی منت منوتی اللہ ہی کی انسانی زمین کی آجزیوں کے لیے مسجود کون معبود کون ہر جگہ موجود کون اللہ الغیوب کون آد و دستگیر کون آج کباؤ مشکل کشا کون عزت دینے والا کون عزت دینے والا کون بیماریوں دور کرنے والا کون اللہ ہی کراچی والوں ہی اور کوئی بیماریاں دور کر سکتا تو خود کبھی بیمار نہ ہوتا اور کوئی موت سے بچا سکتا تو خود کبھی اس پر موت نہ آتی کلو شیئر پرانے کئی نے تو و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیا نبی ہو یا ولی رسول ہو یا پھر جو بھی اس دنیا میں آئے سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت سے محفوظ کو صرف وہی باقی رہنے والا باقی سب فاری موت بیماریاں دور کرنے والا کون اولاد پا کرنے والا کون مشکلات اور مسائل میں کام آنے والا کون یا کنستاری ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور سکھاتے ہیں نا تو ایسی لشکر کے سپاہی آپ کو دیکھا ناراض ہونا پھر یاد آ گئی بات حلوائی کہا کرتے تھے ہم کامیاب ہو رہے ہیں الیکشن میں تو کہ تو پاک نے اشارہ کیا ہے تم کھڑے ہو جاؤ ہم اس لیے کھڑے ہو ہم کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ جو ہے ہم ان سب کو بستر سمے سے نکال دیں گے کے معبود نے کہا یہ نہیں نکلیں گے یہ تو میرے خاموش مگر پرجوش بندے ہیں یہ تو رحمت للعالمین کے سنجیدہ رضاکار ہے یہ لوگوں کو کافر نہیں بناتے کافروں کو مسلمان بناتے ہیں ان کی پیش قدمی کو پوری دنیا میں افریقی جنگلات اور زخموں کے جگمگاتی آبادیوں کی طرف جا رہی ہے انہوں نے تو کو مسجدوں میں بدل دیا انہوں نے تو گھنٹہ بجنے سے بجائے اذانے سنا دی ہے بائبل کی جگہ قرآن پڑھا دیا یہ نہیں مٹیں گے اسے اللہ تمہارا سیاسی جنازہ اٹھے گا تبلیغ والے ناکام ہوئے یا پوت والے اس کی عظمتوں کا قربان جاؤں اس کی کئی آدمی کو میں قربان جاؤں اور بھائیوں کو پھر بھی دس بارہ فیصد مل گئی آپ کی دعا اللہ سے بھروسہ کرنے والوں کو پھر بھی دس بارہ مل گئی میرے عزیز دوستوں سکھایا کرتے ہیں میں علاقی لشکر کے سپاہی سب کچھ اللہ سے ہونے نا سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے اس نہ ہونے کا یقین پیدا کرے یہ ہے اصل بات یہ ہے دوسری بات سب کچھ اللہ کے ہونے اور غیر اللہ سے یار کچھ بھی تو ہے نا یہ تو اصل کی تو بات ہے ساری سب کچھ اللہ کے ہونے اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین پیدا کرو تو بات بن جائے حضرت آدم نے سب کچھ اللہ سے ہونے اور یقین پیدا کیا تو اللہ نے بستی کر دی نے اللہ سے ہونے اور یقین آزمائی کیا تو بے پار ہو گیا ابراہیم السلام نے اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کیا تو کشتی کنارے لگ گئی آج تمہارا بیٹا بھی اسی صورت میں پار ہوگا کہ سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے پار ہوگا اللہ اس مسجد کو بھی بڑا کر دے یار میں جب بھی یہاں ہوں مولانا کی طرف سے جب مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ رحمانی مطلب دارالعلوم رحمانیہ میں آنا ہے تو سب سے پہلے جو میرے دل میں خیال آتا ہے وہ یہی ہوتا کہ جگہ تنگ ہو جائے گی اور پھر میرے دوستوں کو نہ معلوم کہاں کہاں کھڑا ہونا پڑے گا ابھی مجھے پتا ہے اوپر نیچے آگے پیچھے سب اب مولانا کے پاس جتنی دنیا ہے وہ سب بھیج دیے ہیں اب وقت آ رہا ہے مولانا کے رواج کے دال وہ بھی جا چکا جی مندیل جن کل جا چکا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بڑا بنائے جسمانی اعتبار سے نہیں مانوی اعتبار سے بڑا بنا یہاں تک سچائی کی آوازیں ہمیشہ بلند ہوتی رہے صداقتوں کی آوازیں ہمیشہ بلند ہوتی رہے اور نے حکم رانی کی حکم کی خطاخت کر کر کے میں نہیں بنوائے میرے دماغ کے رفیق ہے میری اس کے ساتھی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو حسن عمل کی دولت سے مالا مال کرائے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے و مسائل میں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں یہی بتایا تمام انبیاء نے یہی بتایا تمام رسول نے یہی پیغام دیا اللہ کے ولی انہیں اور یا کرام نے مشکلات و مسائل میں مدد کرنے والا کو نہ وہی آ کر ہم تیری ہی مدد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہے تمہید پوری ہو گئی تمہید پوری ہو گئی اب وقت آ گیا دامن پھیلانے کا اب وقت آ گیا امراض مانگنے کا داتا کی سبق متوجہ ہو گئی اقرار مکمل ہو گیا پرامس کمپلیٹ ہو گیا دامن پھیلا لیا مانگنے والے نے اس دن سراط المستقیم اے اللہ سراط مستقیم کی دولت عطا کر سراط رامتا علیہم وہ دولت کہ جو تو نے اپنے وفادار بندوں پر جس کا انعام کیا ہے الینا نام سراط البینہ رام تو ان لوگوں کا راہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا جن پر تیرے انعام کی بارش ہوتی رہی وہی دولت مانتا ہوں انسان نے اللہ سے سراغ مستقیم مانگا اس کے دشمن نے بھی ہم پھوٹ کر اعلان کر دیا لاکھوں دن لہم سرا مستقیم ثم لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اسی انسان کی وجہ سے اللہ برباد ہوا شیطان کہ اس نے بصریت کی عظمت کا اقرار نہیں کیا اس نے بصریت کی عظمت کا اقرار نہیں کیا اللہ نے فرمایا اس جدو آدم بسرتی عظمت کا اقرار کرو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے سامنے خود کو جھکا جکا نے کہا سیکار جو دلی رہی سب کرنے سے تو انکار نہیں لیکن بشر کو مان لوں کرنے سے انکار نہیں لیکن تھا پانی پیجیے لیے پانی والے مجھے پانی دیا میں نے کہا اس گلاس میں پیے اتنا بڑا حضرت صاحب ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا کس گلاس میں پانی پیے پانی پینے سے انکار ہے یا گلاس سے انکار ہے گلاس سے آئیے بیان سنوائیے آپ کو ہمیں ہال کا نہیں ہوگا میں اس اندر بات سے بیان کروں میں تو یورپ کے بڑے بڑے ہال اور بڑی بڑی اسٹیجوں پر بولنے والا ہوں یہ چھوٹا سمندر اس سے بات کر بیان کروں بلان سے انکار ہے یا نمبر سے انکار ہے آئیے صاحب آپ گاڑی میں تشریف رکھیے ہم آپ کو پر پہنچا دیں اس گاڑی میں بیٹھے سفر کرنے سے انکار ہے نہ گاڑی سے انکار ہے آپ بولے بات کریں اس بسر کا سجدہ کرو سجدے کا انکار ہے نہ بسلیت کا انکار ہے سب سے پہلے بشریت کی عظمت کا انکار کس نے کیا مسٹر انگلش نے سب سے پہلے بسر کو کی نظر سے کس نے دیکھا مسٹر انگلش نے آج کے کباسن اس کا بسر کا کرو آج بھی میرے سے بیماروں کو بشریت کم تر نظر آتی ہے حقیر شے نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں نبی کو بسر کرنا پیغمبر کی توہین ہے اور میں کہتا ہوں ان ہلواروں کو انسان اور بسر کہنا بصریت اور انسانیت کی توہین ہے یہ چلتے پھرتے جانور ہیں دو آنکھوں والے دو کانوں والے دو ہاتھوں والے دو پاؤں والے شاندار جانور شاندار جانور انہیں انسان بننا نہیں آیا میں کہا سکتا ہوں ابھی دوستوں پہلے خود انسان بنو پھر تمہیں احساس کمتری نہیں ہوگا پھر تم فخر کرو گے کہ رسول بھی انسان ہوتے ہیں انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں انبیاء رسول بسر ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں وہ فرق بنی سے نمائندہ ہوتے ہیں لیکن ہوتے انسان ہیں تو انہوں نے کیا کہا نبی کو بشر کہنا بشر کی توہین ہے اصل میں ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے یہ حیوان ناطق جنہیں قرآن کریم کہتا ہے کل انعام کہتے ہی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا قرآن کریم کا بل وہ ادب کہتا یہ چار ان سے بھی ہے جیسے آپ آگ جلانے کے لیے کوئلے وہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں اللہ نے اپنی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی قرآن پاک نے فرمایا لقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانام بل هم اذل اولئك هم الغافلون ہم نے نارے جہنم کے لیے جن نارے میں سے اور انسانوں میں سے کچھ اناشے تیار کیے اور ان کی پہچان بتائی قرآن کریم نے دل تو ہے لیکن کشبوں سے خالی آنکھیں تو ہے لیکن بشارت اور بصیرت سے معروم کان تو ہے لیکن حق کی سماعت سے تب نا کی دھنوں میں کمالیاں سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں قرآن کریم نے سب یہ دیکھنے میں تو انسان ہے جبا پوش بھی ہے ساتری رنگین براؤن اور گرین ہے ہاتھوں میں تصویر بھی لیے پھرتے ہیں مریدوں کے لشکر بھی ساتھ ہے چادریں بھی اوڑی ہوئی ہے دلہن کی طرح لیکن کل انامی بل ہوں یہ بہت شاندار جانور ہے جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نظرانہ نکال رہا ہے آپ کے دشمن نے اعلان کیا چلیے گھڑی میں دو بجے نہیں بات تو ہے بات ہے کہ نماز پڑھنی آپ کہتے بات کوئی نہیں کمال کرتے ہیں مولانا نے فرمایا چالیس منٹ پہ ہمارا معمول ہے تو میں بیس میں آگے چلا گیا ہوں یہ بات ہی کوئی نہیں آپ کے خیال میں بات ہے انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو رات کو اشا کے بعد تفصیلی بات دار العلوم رحمانیہ جیسا کہ میں پہلے حد کر چکا ہوں میں اپنے دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں اس ادارے کی طرف اللہ آپ کو توفیق دے اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں آپ پوسٹوں والا کردار ادا صاحب کو اس مشن میں تنہا نہ چھوڑے میری مجلس کے لیے بھی آپ تمام حضرات کو میں درخواست کرتا ہوں بالخصوص اپنے عزیز نوجوانوں کو بیس سال ہو گئے حق و صداقت کی سدائیں بلند کرتے ہوئے ہمیں آج میں آپ کو جج بناتا ہوں آپ فیصلہ کیجیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ہم حکام کے آگے جھکے ہم نے رات کی تنہائیوں میں گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں کی اگر ہاں اپنے آپ کو پوچھا پیدا نہیں ہوا جو ہمیں خرید سکے کوئی کا پیار پیدا نہیں ہوا جو ہمیں چکا سکے ہم نے جہاں جھکنا تھا جھک چکے جہاں بکنا تھا بک چکے اللہ کے حضور چھپ چکے ہیں رحمت اس کے صاحب اور اہلویز کی عزت و ناموس کے لیے بک چکے ہیں اب اس کے سوا میں ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے نہ خرید سکتا کو مقبول جماعت نے فکر و نظر کے سفر میں کام کیا ہے اور آج صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تو ہی سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کیا آپ کے خیال میں یہ کام نہیں ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہتے ہم سب سے کر کے کوئی شکر ادا نہیں کر سکتے ہم اس قابل نہیں تھے جہاں اس نے ہماری آواز اپنے سب سروسر ہم سے پہنچا دی اس لیے آپ ہمارا بھی برادرانہ ساتھ دیجیے ایک سچے اور سچے مسلمان اور بھائی کی طرح ہمارا ساتھ دیجیے کے لیے بھی دارالعلوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیجیے مولانا کے بارے میں محترم جنہیں قرآن سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے سے عشق تھا مجھے ان کی آنکھوں میں لڑکتے ہوئے آنکھوں کی چمک یاد ہے اس وہ قرآن سنتا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو چمکا کرتے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ نے غریب غریب احمد فرمایا اپنی جوان احمد کو جگہ فرمایا رات ہاں پڑھے لکھے حضرات اس کا ضرور مطالعہ کرے تحریر کا زمانہ ہے اور بہت ساری تحریریں میرے ینگ جنریشن کے فکر پر ویوہار کر رہی ہیں نئی نسل کے میں نے سنا ہے ابھی انگلینڈ میں ایک بد نے کتاب لکھی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی جا رہا ہوں انشاءاللہ میں دوستوں کو میں نے کہا ہے کہ تم اس سلسلے میں کانفرنس ہے ایسے میں حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ پھر حالات کی کوٹ سے تو علم الدین جنم دے گا ان شاء اللہ رحمت عالم کی آبرو لاوارش نہیں ہے محمد کی عزت ناموز کا محاسب سب سے بڑا طاقتور ہے اور میں کہا کرتا ہوں رسول کی کی حفاظت جب دنیا کا قانون نہیں کرتا تو مسلمانوں کا خون کرتا ہے تمہیں ایسی تحریریں بھی پڑھنی چاہیے جس سے تمہیں قرآن قرآن سنت کے حصول میں نظر آئے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کامیابیوں کامیابی سے ہمکنار فرمائے رات کو اگر زندگی رہی تو گئے گے کیمپ میں ان شاء اللہ بعض نواز شاء بات شروع ہو جائے گی جتنا ممکن ہو جلدی پہنچنے کی کوشش کیجیے اور اگلی رات ہمارے اس پروگرام کا اختتامی جو سلسلہ ہے پانچ روزہ سال کر چکا وہ انشاءاللہ شاء مکان روڈ پر نیازی چوک میں ہاں؟ دریا آباد نیازی چوک میں انشاءاللہ شاء اللہ کمیلا کمیلا بس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں مور تین